شری ست گردیو بھگوان کی جے شری رام چرت مانس میں ایک چپائی آئی ہے کہ منی منساسن گنپتی ہی پوجو شبھو بھوانی کو آچر کرے جنی سر انادی جیے جانی کہ منیوں کے انوشاسن سے انوشاسن گنپتی پوجو سمبھو بھوانی شنکر جی اور پاروتی جی نے دونوں نے گنیش جی کی پوجا کی اور چر کرے جنی سور انادی جیے جانی اور اس میں کوئی بھی آشچر نہ کرے کیونکہ دیوتا لوگ انادی ہوتے ہیں اس پرکار سے چپائی آئی ہے واست میں کتانک کے انسار پاروتی جی سے ہی گنیش جی کی اتپتی ہوئی ہے اور یہاں گو سوامی تلسی داس جی کہتے ہیں کہ پاروتی جی کے وواہ کے سمے میں شنکر جی اور پاروتی نے دونوں نے گنیش جی کی پوجا کی اور جگ کی اتپتی بھی گنیش جی کی پاروتی جی سے ہوئی تو آخر وواہ کے سمے انہوں نے پوجا کیسے کی گنیش جی کون سے گنیش جی تھے وہ جو پاروتی سے ہی گنیش جی کی اتپتی ہے تو انہیں گنیش جی کی پوجا پاروتی جی نے کیسے کی اپنے وواہ کے سمے میں اور پھر اس کے بعد گوسوامی تلسی داس جی کہتے ہیں کہ کو آچر کرے جنی سور انادی جی جانی اور کوئی بھی اس میں آشچر نہ کرے کیونکہ دیوتا لوگ انادی ہیں اور یدی دیوتا لوگ انادی ہیں تو گنیش جی کا جنم کیسے ہوا پھر پاروتی جی سے تو اس پرکار سے یہ پرشن رہتا ہے اس چوپائی کے مادھیم سے اٹھتا ہے کہ گنیش کیا ہے جن شنکر پاروتی سے ان کی اتپتی ہے وہی شنکر پاروتی کے وواہ میں ان کی پوجا کر رہے ہیں اپنے وواہ میں اور ٹھیک اسی پرکار سے گوسوامی تلسی داس جی نے رام چرت مانس کی شروعات میں ایک ون میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے ان کے سروپ کا ورنن کیا ہے گنیش جی کا کیا سروپ ہے ان کا کیا ان کے انترال میں گن ہیں کہ جو سمرت سدھی ہوئی گن نائک کری بر بدن کرو انوگرہ سوئی بدھی راسی سب گن سدن جو سمرت سدھی ہوئی گن نائک کری بر بدن جن کے سمرن کرنے ماتر سے سمپرن سدھیاں مل جاتی ہیں وے گنوں کے نائک کردن ہاتھی کے مکھ والے کرو انوگرہ سوئی بدھ راشی سب گن سدن وے ہاتھی کے مکھ والے بدھ کی راشی گنوں کے دھام ہمارے پہ انوگرہ کریں اور گنیش جی کا سوروپ کیا بتایا گوسوامی تلسی داس جی نے کہ ان کا ہاتھی کا مکھ ہے گنیش جی کے ہاتھی کا مکہ ورنن آتا ہے کتھانک میں بھی آتا ہے تو وہی گوسوامی تلسی داس جی نے بھی بتایا ہے تو اس کے پیچھے ایک بھی ایک کتھانک ہے سنکےپ سے بتا رہے ہیں کہ ایک بار پاروتی جی اسنان کر رہی تھی انہوں نے اپنے اپٹن سے گنیش جی کی اتپتی کی تھی اپنی سرکشا کے لیے تو ایک بار شنکر جی آئے تو گنیش جی نے ان کو روکا جب بہت روکنے پہ بھی شنکر جی نہیں روکے وہ روکتے ہی رہے اور شنکر جی کرودت ہو گئے تو کرودت ہو کر کے انہوں نے گنیش جی کا سر کاٹ دیا پھر بعد میں جب ہلا گلا ہوا آواز سنی پاروتی نے تو پاروتی جی باہر آئی تو انہوں نے پوری کہانی بتائی کہ یہ تو میرا ہی لڑکا ہے اس کو ہم نے اپنے اپٹن سے اتپن کیا ہے شنکر جی کو بتایا اور کہا کہ اس کو آپ جلدی سے جیوت کریے تو پھر شنکر جی ایک پروت پہ ایک ہاتھی کا ہاتھی کے بچے کا سر کاٹ کر کے کاٹے اور اس کو لا کر کے اس کے اوپر لگا دیے تو پھر وہ جیوت ہو گئے اس پرکار تب سے گنیش جی کا جو سر ہے وہ ہاتھی کا ہو گیا ہاتھی کے مکھ والے ہیں اور اس میں بھی اسی پرکار ایک پرشن اٹھتا ہے کہ جیسے کہ پرائے کوئی بھی ویکتی کے سر میں چوٹ لگ جاتی ہے تو وکشت ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ پرائے سبھی جیو جنتوں کے بودھک وچار سب کے مستشک میں رہتے ہیں تو گنیش جی کا سر کاٹ کر کے شنکر جی نے اس کے اوپر ہاتھی کا مسشک لگا دیا اور وہی گنیش جی بدھی کی راشی گنوں کے دھام کہلائے اور جبکہ ہاتھی سوبھاؤ سے ایک کرودھی جانور ہوتا ہے کہیں بھی جنگل میں مل جاتا ہے کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس کو سوبھاوک کیوں مار دیتا ہے پاؤں سے کچل دیتا ہے ہاتھ کی سونٹ سے پھاڑ دیتا ہے ابھی بتا بھی رہے تھے لوگ جو ادھر سے آئے ہاتھی کے کھیتر سے وہاں کہ ہاتھی نے اس پرکار سے اپنی سونٹ سے ایک آدمی کو فاڑ دیا دو ٹکڑے کر دیے تو جو اتنا کرودی جانور ہاتھی ہے تو اس کے اس کا سر کاٹ کر کے ایک جانور کے اوپر کسی بھی پرکار کی سرجری سے سرجری سے یہ لگا بھی دیا جائے تو اس کے بدھی وچار تو نہیں بدلے جا سکتے کنتو وہی گنیش جی کے اوپر جب ہاتھی کا سر لگا دیا گیا تو بدھی کی راشی گنوں کے دھام کہلائے گئے اور گنوں کے نائک ہو گئے واست میں اس پرکار سے ایک گنیش جی کے سروپ کے پرتیک نانا پرکار کے پرشن اٹھتے ہیں کہ واست میں گنیش ہیں کیا ایک طرف تو ان کی جن پاروتی سے ان کی اتپتی ہوئی وہی پاروتی جی کے وواہ میں وہ پوجا کر رہے ہیں اپنے ہی پتر کی اور پھر ادھر سے کہاں ایک جانور کے مسشک والے ویکتی جانور کے ہاتھی کا مسشک کس ویکتی کو اوپر لگا دیا جائے اور اس کے اس وہ بدھی کا گنوں کا دھام بن جائے یہ کیسے سمبھو ہے تو آج اسی وشے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ گنیش کیا ہے کا کیا سروپ ہے واست میں گوسوامی تلسی داس جی نے جو سمپور رام چرت مانس کی جو کتھا ہے جس میں شیو پاروتی جی کا بھی پرسنگ ہے تھوڑا سا منشت روپا کا بھی پرسنگ ہے اسی میں رام راون یدھ کا بھی پرسنگ ہے یہ سب ایک ادھیاتمک کتھا کا گوسو تلسی داس جی نے اس پستک میں چترن کیا ہے اس لیے انہوں نے اپنی کتی کا نام رکھا رام چرت مانس کے وہ رام چرتر بھی اور اس کتاب کا نام رکھ سکتے تھے کنتو انہوں نے اس کا نام رکھا رام چرتر مانس کہ رام کے وے چرتر جو ہمارے من کے انترال میں جو بستے ہیں جو ہمارے من کے انترال میں گھٹت ہوتے ہیں تو یہ جو سمپورن رام چرت مانس ہے چاہے اس میں شیو پاروتی سواد ہو چاہے منشا کا سواد ہو چاہے بھانو پرتاپ کی کتھا ہو چاہے رام راون کی کہانی ہو یہ سمپورن ایک آدھیاتمک کہانی ہے جو سادھنا میں لگنے والے پرتیک سادھک کے انترال میں گھٹنے والی گٹ گھٹناؤں کا اس میں چترن کیا گیا ہے کتھاؤں کے مادھیم سے جیسے کہ کبیر داس جی نے بھجنوں کے مادھیم سے باہری دشانتوں کو دیکھ کر سادک ہردے کی عصاؤں کا چترن کیا ہے کہ ناؤ بچ ندیاں ڈوبی جائے ایک اچمبا ایسا دیکھا ناؤ بچ ندیاں ڈوبی جائے ایک آشچر ایسا دیکھا کہ ناؤ میں ندی ڈوب گئی کنتو باہر میں کبھی یہ آشچر دیکھنے کو نہیں ملے گا جب بھی ڈوبے گی ندی میں ناؤ ڈوبے گی مگر کبی داس جی نے کہا کہ ایک آشچر ہم نے دیکھا کیول یہ کلپنا نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ناؤ بچ ندیاں ڈوبی جائے ناؤ میں ندیاں ڈوب گئی اسی پرکار سے بان شری کرشن نے ارجن کو گیتو یون بتایا گیتا کے مادھیم سے ٹھیک اسی پرکار سے گوسوام تلسی داس جی نے سادھک کے سادھکوں کے انترال میں جو گھٹنے والی گٹناؤں کا چترن رامچرت مانس کے مادھیم سے کیا ہے اسی لیے کہیں کہیں سماد میں تک روپ میں انہوں نے کہا بھی ہے گوسوامی تلسی داس جی نے جیسے کہ راوت سے بول رہا ہے منشیا ہے کیا گنگا کوئی ندی ہے اس پرکار سے انہوں نے راو سے پرشن کیے ہیں تو جس جس کے مادم سے یہ سدھ ہوتا ہے کہ یہ سب ادھیاتمک پاتر ہیں تو ٹھیک اسی پرکار سے گنیش جی کا بھی آتا ہے واستو میں گنیش کا مطلب ہوتا ہے گو مطلب اندریاں گو گوچر جہاں لگی من جائے سو سب مایا جانے ہو بھائی گو ہماری اندریوں کو ہمارے مہاپرشوں نے ویدک میں ان کا ایک نام کرن دیا گو مطلب اندریاں ہوتا ہے اوش مطلب ہوتا ہے ان پر ایشوت ہو جانا ان پر وشی کرن ہو جائے ان پر ادھپتیہ ہو جائے ان اندریوں پہ ہمارا وشی کرن ہو جائے ان پر ادھپتیہ ہو جائے اس اوستھا وشیش کا نام ہے گنیش تو پہلے گنےش جی کی اتپتی پاروتی جی سے ہے پہلے تو شنکر پاروتی پاروتی جی کے وواہ میں دونوں شنکر اور پاروتی جی دونوں پوجا کریں گنےش جی کی واست میں یہاں پر گنیش پوجا کا مطلب ہوتا ہے کہ شنکر اور پاروتی یہ سب ہمارے انترال میں پائے جانے والے پاتر ہیں جیسے کہ گوسوامی تلسی داس جی نے رامائن کی رام چرت مانت کی شروعات میں ہی بتایا کہ شنکر کون ہے کہ وندے بودھ میم نتیم گروم شنکر روپینم میں ان نتیہ بودھ سوروپ شنکر جی کی گرو جی کی وندنا کرتا ہوں جس کا شنکر سوروپ ہیں یما شروت ہی وکروپی چندر سروتر وندے جن کی کرپا سے ٹیڑا چندرما بھی وندنی ہو جاتا ہے تو یہاں پر گوسوامی تلسی داس جی نے گرو جی کو ہی شنکر بتایا کہ گرو ہی شنکر سوروپ ہیں تو واستو میں گرو کون ہے جو شیو تتو نش ہیں جو شیو تتو کو پراپت کر چکے ہیں وہی گرو ہیں وہی شیو ہیں وہی شنکر ہیں جو شنکاؤں سے اپرام ہیں تو شیو ایک سدگرو ہیں اور پاروتی کیا ہے پریمئی وتی ہی پاروتی ہے جب ہم پریمئی وتی کے ساتھ کسی سدگرو کے پرتی سمرپت کرتے ہیں اپنے من کو ان کی شرن میں جاتے ہیں پریم کے ساتھ جو بھی شردھا کے ساتھ ہم ٹوٹی پھوٹی سیوا کرتے ہیں ان کے شرن میں پترم پشپم فلم تویم یوما بھکتیا پریشتی پتر پشپ فل جو بھی ہم شردا سے ان کو بھیٹ کرتے ہیں تو اس کے انسار وہ ہمارے ہمارے اوپر کرپا کی وشٹی کرنے لگتے ہیں اسی کے انسار جیسے جیسے ہماری شردھا ہوتی ہے وہی ہمارے اوپر کرپا کے روپ میں ہمارے انترال میں برستی ہے ان مہاپرشوں کی کرپا تو جب ہم وتی کے ساتھ شردا کے ساتھ کسی سچے سدگر کی شرح میں جاتے ہیں تب تب ہمارے انترال میں دھیرے دھیرے وہ مہاپرش ہم کو اندر سیم کی ودھی کی جانکاری ہمارے انترال میں جاگرت کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اندریاں گو گوچر جہاں لگی من جائے سو سب مایا جانے بھائی جہاں جہاں ہماری اندریاں جاتی ہیں ہمارا من جاتا ہے وہاں وہاں سب مایا بتایا جاتا ہے کہ جہاں جہاں ہماری اندریاں اندریوں کی پکڑ ہے وہ سب مایا کے انترگت ہے اندریا سے اندریا سے آرسے راگ دیش اور اندریوں کے بھوگوں میں راگ اور دیش استھت ہیں اس لیے ان دونوں کے وش میں نہیں ہونا چاہیے تیورن وش میں اچھے تو ہے سیا پر نو اس لیے ان کے وش میں نہیں ہونا چاہیے سادھنا کے مارگ میں درد شترو ہیں یہ ویری ہیں یہ ہمارے لیے اس لیے ہمیں ان اندریوں کے اندریوں کے مادھیم اندریوں کے انترا میں جو نواس کرنے والے ہیں راگ دیش ان شتروں کا سنہار کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اندر سیم کرنا ہوگا اور بتایا کہ ادرے نات مانم وسا دیت آتم ہیات نو بندھر آتمے ریپراتم وہ شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں کہ ہے ارجن منشی کو اپنی آتما کا ادھار کر لینا چاہیے کیونکہ یہ آتما ہی اس کی متر ہے اور یہ آتما ہی اس کی شتر ہے اور کب یہ آتما اس کی متر ہوتی ہے کب یہ آتما اس کی شتر ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ بندورات منست یہ نات میوات مناجت انات منست آتم شتوت کہ جب ہماری من سہت اندریاں وش میں کی گئی ہوتی ہیں تب یہ ہماری آتما متر بن کر مترتا کے روپ میں برتتی ہے اور جب ہماری من سہت اندریاں نہیں جیتی گئی ہوتی جس پورش کے دوارا تو اس پورش کی من سہت اندریاں شترو بن کر شترو کے روپ میں برتتی ہیں باہر میں نہ کوئی شترو ہے نہ کوئی متر ہے ہماری من سہت اندریاں ہمارے لیے شتر ہیں یہ ہماری اندریاں ہی متر ہیں تو اس پرکار سے ہماری اندروں کو ہی شتر اور متر بتایا گیا گو آدی گرو جگد گرو شنکراچاریہ سے بھی ان کے شیشیہ نے پوچھا کہ شتر کون ہے متر کون ہے تو جگت گرو شنکراچاریہ نے بھی یہی بتایا کہ کیا شتر سنتی تو شنکراچاریہ نے بتایا کہ نج اندریانی تانے منی جیتا نہیں آنی شنکراچاریہ سے ان کے نے پوچھا کہ شترو کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہماری اندریاں جب یہ اندریاں جیت لی جاتی ہیں تو یہ تب یہی متر بن جاتی ہیں تو ہماری یہ اندریاں ہی شتر ہے اور ہماری اندریاں ہی متر ہیں پانچ کرم اندریاں پانچ گیان اندریاں یہ پر سے اندروں کا ہمارے مہا پہ وشلشن کیا ہے پانچ کا پانچ کرم ان ہیں ہاتھ کا ناک تو ہاتھ یعنی پانچ کرم اندریاں ہیں ہاتھ پا ہاتھ پیر مکھ گا اور پانچ اندریاں ہیں ہاتھ پیر کان ناک جیوا ان پانچ اندریوں کے مادھیم سے ہمیں بہت جانکاری ہوتی ہے اس لیے انہیں پانچ اندریاں بتایا جاتا ہے تو ان پانچ اندریوں کے پانچ وشے ہیں روپ رس گند شبد اسپرش تو یہ پانچوں اندریاں ہماری پانچوں وشوں میں سجا دوڑتی رہتی ہیں اس لیے ہمیں پہلے ان اندریوں کو ان کے وشوں سے ہٹانا ہے پانچ کتیا رام کی کرے بھجن میں بھنگ ان کو ٹکڑا دے کے تب کری ہو ستسنگ یہ جو پانچوں کبیر داس جی نے پانچوں اندریوں کو پانچ کتیا بتایا کہ ان کو ٹکڑا دے کے تب کریو ستسنگ ان پانچوں جان اندریوں کو پہلے ان کو ان کا بوجن دے دینا ہے ان کو پرماتما پرماتا کے بھجن روپی بوجن میں لگانا ہے تب کری ہو ستسنگ یہ ستسنگ میں بیٹھیں گی تب یہ پرماتما چنتن میں لگیں گی جب تک ہم ان اندروں کو ان کی خوراک نہیں دیتے ان کو نام کے روپ نام اور روپ کے مادھیم سے ان کی خوراک نہیں دیتے تب تک یہ اندریاں ہماری سبٹنے میں نہیں آئیں گی تو اس پرکار سے ہمیں ان اندروں کا سیم کرنا ہے ان اندروں کو باہر سے سمیٹ کر کے پرماتما کے نام میں اشٹ کے چنتن میں اشٹ کے سروپ کے چنتن میں لگانا ہے اس پرکار سے جیسے جیسے ہم اپنے اندروں کا سیم کریں گے ویسے ویسے ہمارے انترال میں جو شیو سروپ جو سدگرو ہیں ان کا سوروپ اور پریموتی کا سنچار ہمارے انترال میں ہونے لگے گا پہلے ہم مہا کا سوروپ پکڑتے ہیں تو ہماری پکڑ میں نہیں آتا ہے کیوں کیونکہ ہماری اندریاں وکرت رہتی ہیں باہر وشوں میں دوڑتی رہتی ہیں کیونکہ جب ہم اپنی اندریوں کا سیم کریں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں پیمتی کا سنچار ہونے لگے گا اور پھر دھیرے دھیرے ہمارے سروپ دھیرے دھیرے ہمارے ہردیکال میں بننے لگے گا دھیرے دھیرے ہمارا من جو ہے ان کے سروپ میں لگنے لگے گا اس پرکار سے ہمارے انترال میں سادھنا کی جو ودھی ہے وہ جاگرت ہو جائے گی دھیرے دھیرے اور پھر جیسے جیسے ہم اندروں کا سیم کرتے جائیں گے تو ایک دن دھیرے دھیرے جب ہمارے اترال میں پیم وی کی پرگاڑھ اوستھا آ جائے گی تب انٹ ہمارے اترال میں جو شیش روپ جو سدگرو ہیں وہی ہمارے ہردے کے انترال میں جاگرت ہو جائیں گے ہمارا مارگ درشن کرنے لگیں گے ہمارے اترال میں یوگ شیم کے روپ میں کھڑے ہو جائیں گے تب پھر وہی سدگرو جو ہیں تو ایک دن ان اندریوں پہ جو ہم پہلے سیم کرتے تھے تو ان دھیرے دھیرے ہماری اندریوں پہ ہمارا وشیکرن ہو جائے گا ان اندریوں پہ ہمارا آدھپت آ جائے گا تب یہ ہماری اندریاں باہر نہیں بھاگیں گی جب بھی لگیں گی اشٹ کے چنتن میں ہی لگیں گی کہیں باہر نہیں جائیں گی اس پرکار کی بھجن میں پروتی میں وہ سدیو لگنے والی ہو جائیں گی یہ ہماری اندریاں ہماری متر بن جائیں گی تو یہاں پر ہے یہی ہے گنیش کی اتپتی پاروتی جی سے کہ پہلے تو ہم اندر کے سیم کے دوارا پہلے تو شنکر اور پاروتی کا وواہ ہوتا ہے ارتھات پہلے ہم اندروں کے سیم کے ساتھ ہمارے انترال میں پریمی ویتی کا سنچار ہوتا ہے دھیرے دھیرے اشٹ کا سوروپ بنتا ہے کیوں جب تک جب جب تک ہم اپنے اندروں کے سیم میں نہیں لگیں گے پرماتما کے نام کے چنتن میں نہیں لگائیں گے اپنی اندروں کو تب تک ہمارا من جو ہے پرماتما کے چنتن میں لگے گا نہیں اور جب ہم اس پرکار سے لگائیں گے اپنی اندروں کو دھیرے دھیرے ہمارے انترال میں پریمی ورتی کا سنچار ہونے لگے گا اور ایک دن عشق کا سروپ بھی ہمارے ہردے کے انترال میں پکڑ میں آنے لگے گا اور جب ہم کے ساتھ عشق کے سروپ کو دھارن کرتے جائیں گے پکڑتے جائیں گے تو دھیرے دھیرے وہ عشق ہی ہمارے انترال میں پستک کے روپ میں کھڑے ہو جائیں گے ہمارا مارگدرشن کرنے لگیں گے تو وہ عشق ہی یوگ کے روپ میں کھڑے ہو جائیں گے پھر ہمیں ان عشق کے نردیشن کے انسار چلتے جانا ہے اور جیسے جیسے ہم اس پرماتم کے ندیشن میں چلتے جائیں گے اور دھیرے دھیرے ہماری اندریوں پہ ہمارا وشیکرن ہو جائے گا اندریاں ہماری متر بن جائیں گی پہلی اندریاں ہماری شترو تھی اور یہاں پر یہ ہماری اندریاں متر بن جاتی ہیں ان پر ہمارا آدھی ہو جاتا ہے وشیکرن ہو جاتا ہے یہی ہے یہاں پر گنیش جی کی اتپتی اور پھر شنکر جی گنیش جی کا سر کاٹ کر کے اس پر ہاتھی کا سر لگا دیتے ہیں ارتھات گنیش جی ہاتھی کا سر لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے ہم جو مہاپرش کی شرم میں تھے جات بھلے بہن چنتن کی بھلی اچھی اوستھا تھی ہمارے پاس آ گئی تھی اس کا ندیشن نردیشن ہمیں برابر مل رہا تھا ان کے نردیشن میں ہم چل بھی رہے تھے اور ان پہ ہمارا آدھپتیہ بھی تھا کنتو پھر بھی ہمارے پاس بودھک وچار تھے ہمارے پاس اپنا کچھ نہ کچھ بودھک بل تھا اپنے بھائی سے ہم چلتے تھے کنتو ایک دن جو روپ جو سدگرو ہیں جب ہمارے جو یوگ کے روپ میں کھڑے ہیں ایک دن وہ جب ہمارا وہ مستق بھی کاٹ دیتے ہیں ہمارے پورا بوچار ہیں ان کو کاٹ دیتے ہیں ایک دن وہ اپنا اپنا سم کے مادھیم سے وہ ایک ہاتھ اثر اس کو پردان کر دیتے ہیں ارتھات ہاتھی مطلب عشت سوروپ جو کامنا ہے پہلے ہمارے اترال میں کبھی کبھی سنسار کی کامنا آ جاتی تھی بوتھک کامنا آ جاتی تھی کہ ہماری پرائے جیسے سبھی لوگ آتے ہیں مہا پوشوں کے پاس جاتے ہیں نانا پرکار سے مندروں میں جاتے ہیں کہ ہے بھگوان ہماری یہ منوکام کی پوری پورتی ہو جائے ہماری یہ منوکام کی پورتی ہو جائے ہمارا کام دندا اچھا چلنے لگے ہمارا گھر بن جائے یا یہ ہو جائے وہ ہو جائے نانا پرکار کی کامنا کو لے کر کے آتے ہیں پہلے بوتک کامنا کو لے کر کے آتے ہیں کنتو دھیرے دھیرے جب ہم مہا پی شرم میں آئیں گے دھیرے دھیرے تو یہی کامیں ہمارے اترال میں کامنا میں پرورت ہو جائیں گی اور دھیرے دھیرے وہ مہاپرش ہمیں پرماتما کی پراپتی کی کامنا دینے لگیں گے جس کے دوارا ہم پرماتم کی اور اگرسر ہوں پرماتم کی پراپتی کی کامنا کو لے کر کے ہم اگرسر ہونے لگیں گے جب ہم مہاپرشوں کی سیوا میں آئیں گے مہاپرشوں کے ساندھے میں آئیں گے تو یہی ہے یہی ہے ہاتھی کا مستشک پردھان کرنا ہاتھی کامنا کا پرتیک ہے پہلے ہمارے پاس بوکک کامنائیں تھی سنسار کی کامنائیں تھی کنتو اب ہمارے پاس اشٹ سمبندی کامنائیں آنے لگتی ہیں کہ ہمیں جلدی سے جلدی پرماتما کی پراپتی ہو کیسے ہمیں پرماتما ملے اس پرکار سے ہم سادھنا میں لگیں کس اس کو پراپت کرنے کے لیے ہم کیسے سادھنا میں لگیں کیسے ان کے پاس پرارتھنا میں لگیں کیسے ان کی سیوا کریں اس پرکار کی کامنائیں اٹھنے لگتی ہیں تو اس پرکار کا مستشک پردان کر دیتے ہیں شنکر جی تو یہ ہے ہاتھی کا سر کا پردان کرنا تو اس پرکار سے یہی سے گنیش جی کا سر ہاتھی کا ہو گیا ارتھات یہی ہے اشٹ سمبندی کامنا کو لے کر کے مہاپرشوں کے پرتی اپنے اندروں کو اندروں پہ وشی اندروں پہ وشیت پراپت کر لینا اندروں پہ آدھپتیہ پراپت کر لینا اب کامنا بھی رہے گی ہمارے انترال میں کیول اشٹ سمندھی رہے گی اس پرکار یہ کتانک کے مادھیم سے ہمارے مہاپرشوں نے ایک سادھنا کا چرن کیا ہے کہ کس پرکار سے ہمیں سدھنا ہمیں لگنا ہے اور کس پرکار سے ہمارے اترال میں گنےش کی اتپتی ہوگی کس پرکار سے ہمیں گنےش کی پوجا سے ہمارا سادھنا اگر سر ہوگی کیسے گنیش شنکر شنکر پاروتی کا وواہ ہوگا اور پھر گنیش جی کی پرتھم پوجا بتائی جاتی ہے سب سے پہلے پوجا کی جاتی ہے تو گنیش جی کی اور گنیش پوجا کا مطلب ایسا نہیں کہ کوئی باہر سے کوئی مورتی ہے گنےش جی کی کوئی اس میں ہاتھی کا کوئی سر ہو اس پہ ایسی پرکار سے کوئی کلپنا کر کے ان کی پوجا کی جائے واست میں یہ سب تو کوئی روپک بنائے گئے ہیں ان کے مادھیم سے جو ہمارے مہا پروشوں نے یہ سب ہمارے ہردے کے انتر جگت کے کسانوں کو کا ایک مہتو بتایا ہے کیونکہ پرتک کتانک کا مہتو بتایا جاتا ہے کہ ان کے دوارا مکتی ہوتی ہے گنیش پوجا سے مکتی ہوتی ہے گنیش پوجا سے کرنے سے سمپورن کاروں کی سدھی ہوتی ہے تو کون سی گنیش پوجا ہے وہ وہ گنیش پوجا یہی ہے جو ہم نے بتائی تو گنیش پوجا تو یہی ہے کہ اندروں کا سیم کرنا پرماتما کے نام کے چنتن میں لگنا کے سروپ کو پکڑ پہلے ان کے سروپ کو پکڑنے کا ابیاس کرنا اس پرکار سے اندروں کا سیم کرنا یہی ہے گنیش پوجا کنتو اس پرکار سے گنیش پوجا کرتے کرتے اندروں کا سیم کرتے کرتے تو پرتھم پوجا کیسے تو پہلے اس کے پیچھے کتھانک آتا ہے کہ ایک بار دیو لوک میں ایسی چرچا چھڑی کہ سب سے پہلے پوجنے کون ہو تو ایک کنڈیشن لاگو کی گئی کہ جو بھی سب سے پہلے تینوں لوگوں کی پرکرما کر کے آئے گا وہی پرتھم پوجنی ہوگا تو اس کے پیچھے پھر بتایا گیا کہ جتنے بھی دیوتا لوگ تھے سو لوگ بھاگے سب سے پہلے بھاگے کہ کہیں نہ کہیں ہم پچھڑ نہ جائیں جو جہاں پایا وہیں سے بھاگنا شروع ہوا تینوں لوگ کی پرکرما کرنے کے لیے سو لوگ بھاگ گئے گنیش جی بھی چلنے لگے گنیش جی کو مارگ میں نارد جی ملے تو گنیش جی نے سوبھاوک نارد جی کو پرنام کیا بلی پرکا دنڈوت پرنام کیا تو نارد جی نے ان سے پوچھا کہ کیا رہس ہے سب لوگ ایسے کیوں بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے پوری کتھا نے بتایا کہ کیا کیا کنڈیشن لاگو ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا گنیش نار جی نے گنیش جی کو کہ ارے تینوں تین تینوں لوگوں کے ادھپتی تو شنکر پاروتی جی ہیں انہی کے دوارا سمپورن سرشٹی کا سنچالن ہوتا ہے اور جب وہ سم شنکر پاروتی جی پرماتما کے نام کا چنتن کرتے ہیں تو تم کیول نام کی پرکرما کر لو تو تینوں لوگوں کی پرکرما ہو جائے گی اس میں تینوں لوگوں کو تینوں لوگوں میں گھومنے کی کیا آوشکتا ہے تو پھر گنیش جی نے نارجی کے اپدیشانوسار ویسے ہی رام نام کی پرکرما کی پرکرما کر کے واپس شنکر پارتی کے پاس واپس آ گئے اتنے میں دھیرے دھیرے کافی سمے بعد سب دیوتا لوگ اکٹھے ہوئے تو پوچھا گیا تو گنیش جی نے بتایا کہ میں اس پرکار سے رام نام کی پرکرما کر کے واپس لوٹ آیا تو انہوں نے کہا شنکر پارتی نے کہہ رہے تم تو واست میں تینوں کیوں کی پرکرما کر لی پرکرما کر لیے کیوں کیونکہ تینوں لوگوں کے ادھپتی پرماتما ہیں اور ان کا نام ہم جپتے ہیں اس لیے تم نے پرماتما کے نام کی پرکرما کر کے تینوں لوگوں کی پرکرما کر لیا اس لیے تمہیں گنپتی ہو پرتھم پوجا تمہاری ہوگی تبھی سے گنیش پوجا پرتھم گنیش پوجا پرارمبھ ہوئی تو گنیش پوجا کا مطلب پرتھم گنیش پوجا کا مطلب یہی ہے کہ کیونکہ اور یہیں سے پرتھم گنیش پوجا ہو یہیں سے گنپتی بھی ہوئے گنیش جی گنوں کے پتی ہو گئے گنوں کے مالک ہو گئے جتنے بھی گن تھے شنکر جی کے سب ان کے ادھپتے میں یعنی ان کا دھین رہنے لگے ارتھات جیسے جیسے ہم اپنے اندروں کا سیم کریں گے ویسے ویسے ہمارے انترال میں دیوی سمپد اکترت ہونے لگیں گی جیسے کہ گیتا میں بہت شری کرشن نے بتایا کہ دیوتا کون ہے وہ دیوتا ہماری دیوی سمپد بتایا ادھیائے سولہ کے پہلے تین شلوکوں میں

اب ستر ست پرمات چنتن میں لگنا آتما شدی میں لگنا پرماتما کے دوارا جو ملنے والا جان ہے اس میں چنتن میں لگنا اس کے دوارا جان یج میں لگنا اہمسا ارات اپنی آتما کا ادھار کرنا کرو کا نہ ہونا دیا بھاؤ کو اپنے ترال میں سمیٹنا دیا بھاؤ کا اپنے ترڑ میں لانا اور تیج کو اپنے ترال میں دھارن کرنا دہر کو دھارن کرنا اس پرکار سے چوبیس پچیس لکشن دیوی سمپت کے بتائے کہ اس پرکار سے جو دیوی سمپت کو ارجت کرتا ہے وہ دیوتا ہے وہاں شری کرشن نے ارجن سے بتایا تو یہ چوبیس پچیس لکشن دیوی سمپت کے جو لکشن ہے یہ دیوتا یہی دیوتاؤں کا سروپ بتایا یہ جتنے بھی لکشن ہیں ابھ رہنا پرکرتی سے چت کا نرمل ہونا اہنسا کا ہونا آتما ارتھات اپنی آتما کو دھار کر لینا کرود کا نہ ہونا یہ سب جو سمپورن دمپد کے جو لکشن ہیں یہ سب اندروں اندروں کے سیم کے اوپر نربھر ہیں جیسے جیسے ہم اپنے اندروں کا سیم کریں گے پرماتما اپنی اندروں کو پرماتا کے نام کے چنتن میں لگائیں گے ویسے ویسے اندریاں ویسی ویسی دپد ہمارے انترال میں دیوی سمپد ہمارے انترال میں ادت ہوتی جائیں گی جو پرسپت ہیں وہ ہمارے انترال میں جاگرت ہوتی جائیں گی دھیرے دھیرے دیوی سمپد کے سمپور لکشن ہیں وہ ہمارے انترال میں جاگرت ہو جائیں گے وہ ہم بھی ایک دن دیو سوروپ ہو جائیں گے اس لیے پرتھم پوجا گنیش جی کی بتایا جاتا ہے اور پرتھم پوجا پوجنے ہوئے کیسے نام کی پرکرما سے ہی نام نروپن نام جتنتے سو پرگت جمے مور وطنتے نام کے نروپن سے پرماتما کے نام کا رام نام کا چندن کرنا ایک نام تو جیسے ہم باہر سے جپتے ہیں رام رام رام جیسے ہم بول رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اسے بیکری شرینی کا جاپ آتا ہے پھر مدھیما شرنی کا جاپ آتا ہے جس میں ہم جاپ کریں اور پاس میں بیٹھا کوئی ویکتی اس کو سن نہ پائے اسی میں ہلکا سے کنٹھ کا سہارا دے کر کے نام کا جاپ کیا جاتا ہے یہ مدھیم شرینی کا جاپ ہے نام کا اس کے بعد پشنتی شرینی کا نام کا جاپ کی اوستھا آتی ہے جس میں پشم مطلب ہوتا ہے سنسکرت میں دیکھنا جس میں سب سے من کو سمیٹ کر کے من کو شوانس کو دیکھنے میں لگایا جاتا ہے کہ شوانس کب آئی کتنی رکی اندر پھر کب باہر آئی پھر باہر کتنی رکی پھر کب اندر آئی پھر اندر کتنی رکی پھر کب باہر آئی اس پرکار کریا میں پہلے من کو نام میں پہلے من کو شاس میں لگایا جاتا ہے پھر دھیرے دھیرے آست کو چنتن سے ڈھالا جاتا ہے پھر دھیرے دھیرے سوت ہی نام کی دھن اس میں شاس میں سنائی دینے لگتی ہے جس کو شرنی کا نام بتایا جاتا ہے یہی ہے نام نروپن نام جتنتے کہ نام کا نروپن کرنا نام کا بڑی پرکار نروپن کرنا کہ نام ہے کس پرکار کس پرکار نام کا جاپ کیا جائے کیسا ہے وہ نام اس کو دیکھنا اس کا نروپن کرنا جو ہمارے ورثیوں نے جو ہمارے مہپرشوں نے بتایا وہ نام ہے کیسا تو اس نام کی جو دیکھنے کی اوستھا ہے نام ہے کیسا کس پرکار اس کا نروپن کیا جائے وہ اوستھا پشنتی میں آتی ہے تو اس پرکار سے شوثن کریا کے دوارا نام کا جاپ کرنا تو سو نام نروپن نام جتنتے سو پرگٹ جمی مول رتنتے تو وہ جو وہ پرماتما ہے وہ منی کے سدرش اس کا جو مول ہے ایک رتن کے تلیہ ہو جائے گا وہ پرماتما جو رتن سوروپ ہے وہ پرگٹ ہو جائے گا ہمارے انترال میں کیسے اس کا نروپن کرنے سے جب ہم شاس کے چنتن کے دوارا پرماتما کے نام کے چنتن میں لگیں گے تو دھیرے دھیرے وہ پرماتما ہمارے انترال میں پرگٹ ہونے لگے گا تو جیسے جیسے ہم اپنے اندروں کے سیم کے ساتھ اس نام کا نروپن کر لیں گے شسن کریا کے دوارا تو یہی ہے نام کی پرکرما تو جیسے ہم اس نام کی پرکرما کر لیں گے ایک دن ہم بھی پرتھم پوجنی ہو جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ آج دیکھتے ہیں جہاں کہیں بھی تمام مندر بنے ہیں مسجد بنے ہیں یہ سب ہمارے پورک کے مہاپرش مہاپرشوں کے ہی مندر مسجد چرچ بنے ہوئے ہیں چاہے وہ کبیر داس جی ہوں چاہے روی داس جی ہوں چاہے ماتا میرا ہوں چاہے رام جی ہوں چاہے کرشن جی ہوں چاہے محمد صاحب ہوں چاہے عیسا مسیح ہوں چاہے جرسوس صاحب ہوں چاہے جتنے بھی وشو کے بڑے سے بڑے دیوتا یا بڑے بڑے جتنے بھی مندر مسجد ہیں چرچ ہیں یہ سب کسی نہ کسی مہا کے ہیں جنہوں نے اس پرماتما کو پایا تو انہوں نے اس پرماتما کو پایا کیسے اسی نام کے دوارا ان اندروں کے سیم کے دوارا تو گنیش کو ہی انہوں نے باہر سے گنیش کی پوجا نہیں کی تو گنیش کی گنےش پوجا انہوں نے اپنے انترال میں کی اپنی من اندروں کو سیم کیا ایک دن مندروں کے من اندروں کے سیم کے ساتھ کرتے کرتے ان پہ وشی کرم پراپت کر لیا ایک دن وہی اندریاں ان کی متر بن گئی ایک دن جب بھلی پرکار ان پہ وشی کرنا ہو گیا ان پر تو وہی مہاپرش ایک دن پرتھم پوجنی ہو گئے تو ان کے نام پہ تمام لوگ آج جی کھا رہے ہیں تمام پرکار سے ان کی پوجا ہو رہی ہے جیسے کہ وہاں شری کرشن ہوئے وہاں رام ہوئے ان سب نے تپسیا کی ان سب نے پرماتما کے نام کا چنتن کیا ہے سب نے پرماتما کا بھجن کیا ایک پرماتما کا اور وہ سادنا کریا جیسے کہ وہاں شری کرشن نے گیتا میں ارجن کو بتایا وہی گیت دوک سادھنا ان سب مہاپرشوں نے کی کوئی الگ سے گنیش پوجا نہیں کی یہی گیتوک سادھنا کے دوارا انہوں نے اپنے منندروں کا سیم کیا اور ایک دن اس گنیش پوجا کے دوارا وہ پرتھم پوجنی ہو گئے وہ مہا پروشوں کے آج مندروں میں ہم نانا پرکار سے پوجا کرتے ہیں تو اس لیے گنیش پوجا یہ سب کوئی باہر سے کوئی گنیش جی نہیں ہوئے یہ سب ہمارے انترال کے پانے والی ایک اوستھاؤں کا چترن ہمارے مہاپرشوں نے کیا ہے اس لیے جتنے بھی مہاپرش ہوئے انہوں نے گور جنگل میں کانت میں رہ کر ایک پرماتما کے نام کے چنتن کے دوارا پرماتما کے ایک پرماتما کے بھجن کے دوارا ہی اس پرماتما کو پایا اور آج وہ اتنے پوجنے ہوئے انہوں نے باہر سے کوئی پرتما بنا کر گنیش جی کی یا کوئی انیک دیو دیوتاؤں کی پوجا نہیں کی چاہے جو بھی مہاپروش ہوئے چاہے کبیر داس جی روی داس جی ماتا میرا ماتا شبری بھگان رام بھگوان شری کرشن رہے ہوں چاہے جتنے بھی پرش رہے ہوں اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ یدی ہمیں اس پرکار سے جو گنیش جی کا پوجا گنیش پوجا کرنی ہے اور گنیش جی کے واستو کے رہسیہ کو یدی جانا ہے تو اس پرکار سے ہم یدی گیتوں کی سادھنا کے دوارا اوم اتی کاکشن برہم ویاہرن مام منسمرن یہ پریاتی تیجن یاتی پر مام گتیم وہاں شری کرشن نے ارجن سے کہا کہ ارجن تو اوم کا جاپ کر اوم میرے سروپ کا سمرن کر جو اس پرکار سے سمرن کرتے ہوئے نام اوم کا جاپ کرتے ہوئے اور کسی تتدرشی مہاپرش کے سروپ کا سمرن کرتے ہوئے شوریہ کا پرتیاگ کر جاتا ہے تو وہ اس پرم داؤں کو پراپت کرتا ہے تو اس پرکار سے یدی ہمیں ہمیں پرم دھاؤں کی پراپتی کرنا ہے پرتھم پوجنی ہونا ہے تو ہمیں بھی اس پرماتما کے نام کے جاپ کا پرماتما ایک پرماتما کے نام کا جاپ کرنا ہے کوئی بھی دو ڈھائی اکشر کے دو ڈھائی اکشر کے نام کا جاپ کرنا چاہیے اوم یا رام اور کسی تتو درشی مہا پھر کے سروپ کا سمن کرنا چاہیے اپنی منندروں کو ان کے سروپ کے چنتن میں ابیاس میں لگانا چاہیے اس پرکار سے کرتے کرتے ہماری منندریاں سمٹتی جائیں گی ایک دن گنیش جی کا سوروپ ہمارے انترال میں بننے لگے گا ان کا اوترن ہمارے انترال میں ہونے لگے گا اور ایک دن ہماری منندرے پہ آدھتیہ ہو جائے گا ہماری منندریاں یہ جو ہے متر ہو جائیں گی یہیں سے گنیش پوجا پرمبھ ہو جاتی ہے پرتھم پوجا اور ایک دن اس انہیں منندر سنم کے ساتھ ہم اس پرماتا کو پراپت کر لیتے ہیں سنکےپ سادنا اس اس پور چپورن کتانک میں ہمارے مہاپرشوں نے سمپورن سا دھنا کو بتایا ہے کہ کس پرکار سے ہمیں سادھنا کی شروعات کرنی ہے اور کس پرکار سے سادھنا کی سادھنا کا یوگ شیم کا وار وہن کیسے پرماتما کرتے ہیں کس پرکار سے ہمارے انترال میں اوترت ہوتے ہیں اور کس پرکار سے وہ اپنی سردان کرتے کر ستھتی پردان کرتے ہیں اور ایک دن ہم کس پرکار سے اس سنسار سے مکت ہو جاتے ہیں اس لیے یہ سمپورن کتھانک کے مادھیم سے تھوڑا سا گنیش کا سوروپ ہم نے بتایا اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ایک پرماتما کے نام کا جاپ اور کسی تتدرشی مہاپرش کے سروپ کا سمرن کرنا چاہیے کرنا چاہیے اور اور ان کی ٹوٹی فوٹی سیوا کرنی چاہیے اوم شری ست گرو بھگوان کی جے